ہم سجدوں میں پڑے ہوئے تھے اپنے اپنے سیلوں میں سجدے میں پڑے ہوئے تھے ربا کرم فرما ربنا اخرجنا من هذه ہل الظالم اهلها یا اللہ اللہ یا ظالموں کی اس بستی میں ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا ابھی آئیں گے جسم کے کپڑے اتاریں گے آج کا مسلمان تو خوشی سے اتار پھینکتا ہے کسی غیرت مند مسلمان سے پوچھو کہ جسم کے کپڑوں کی کیا قدر و قیمت ہے سجدوں میں پڑے ہوئے المضطر المستر دعاه ہوا السوء یا اللہ ہے کون ہماری ہڈیوں میں مار کھانے کی سکت نہیں بچی گوشت جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے داڑیاں جواری میں سفید ہو رہی ہے اور آج رات کی تاریخی میں معلوم نہیں کیا کیا ہوگا اپنی ماں کو کتنی گالیاں سننی پڑیں گی اپنی بہنوں کو کتنی گالیاں سننی پڑیں گی اسلام کو کتنی گالیاں سننی پڑے گی ربا موت کی تمنا جائز نہیں ہے پر ہمارے پاس موت کے سوا چھٹکارا کیا ہے یا تو دیواریں توڑ کے ہاتھوں میں اصلی ہاتھ دے دے ہم اس اسلحے کو برسائیں گے چلائیں گے آخری گولی تک لڑیں گے ربا تجھے پیٹھ نہیں دکھائیں گے تو ایک بار اسلحہ دوبارہ دے دے اب اسے نہیں رکھیں گے یہ میری اس رات کا حق تھا دنیا والوں مجھے کہتے ہو جہاد چھوڑ دوں میں نے ان چیخوں میں رات کے وقت حق کیا ہے اللہ تو نے اس اسلحے کو تھامنے کا حکم دیا جب دوبارہ یہ میرے ہاتھ میں آئے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ